اور عجیب بات یہ ہے کہ کہتے ہیں اس کے بعد کہ ہم اس کی کشمیل نہیں کرتے بھائی آپ بتائیے کہ خانے کعبہ کو جلانے والے کی نہیں کریں گے تو کسی کریں گے تو وہاں پہ جو ہے ان کو ورا آتا ہے کچھ نہیں کرتے وقت لیکن جھوٹی باتیں منسوخ کرتے وقت ان کو ورا وڑا یاد نہیں آتا سوچتا پہلا کے بارے میں امام اللہ نے وضاحت کری ہے سننا سونا کے اندر جلد نمبر چار سفا نمبر تھری فورٹی ایٹ کر لیجیے اہم مسئلہ ہے صرف خلاصہ ذکر کرنے کے لیے سماجی نظیر دیر اللہ عمر محل کے اندر جلد نمبر چار نمبر تھری فورٹی ایٹ میں وہ اب ماں المسلمین من بنی امیہ بن عباس ون ہوا اور مسلمانوں کے وہ عمرا جو بنی امیہ میں سے تھے اور بنو عباسیہ میں سے تھے اور ان کے جو تابو تھے یا ان کے جو عمرا تھے ان کے تحت میں ہوں لمب یا سب ارحا نقل کا آگاہ اس پہ کوئی شک کی بات نہیں کہ ان میں سے کسی نے بھی خانے کعبہ کی ضمانت کبھی بھی نہیں کری قطیم کا مسل کعبہ کی نہارت نہیں رہا عظیب کا کوئی حجاب یوسف نہ ہی عبد الملک کا کوئی نائبا کوئی بھی شخص جو ہے ان ملوک میں سے خانہ کعبہ کی نہارت نہیں کرتا تھا بلکہ بلکہ بے شک مسلمان جو ہیں وہ کعبہ کی تعظیم کرتے تھے وہ ان نے حصار ابن الزبیر بلکہ ان کا مقصد کیا تھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کا جو تحریک تھی جو مکہ سے ان کی تحریک تھی ان کا مقصد تھا اس تحریک کو محصول کرنا اس تحریک کو دبانا وہ لہو کعبہ اور جو آگ کی بات کہہ رہی آگ کچھ جلا دیا کعبہ کو وہ اس لیے نہیں تھا کہ خان کعبہ کی کہاں مقصود ہو بلکہ جو لوگ اس کو چھپ گئے تھے ان کے لشکر سے ان کو نشانہ بنانے کا مقصد تھا وہ یزید الگ یا گیا کہا وہ الگ یسمت خراب کو دکھا اور یزید نے نہ ہی خان کعبہ کو اٹھایا نہ ہی اس کو جلانا اس کا مقصد تھا نہ نہ ہی اس کا مقصد تھا نہ ہی اس کے ماتے ہیں جو لوگ کرنے گئے تھے ان کا خانہ کعبہ کو نہ جانا یا جانا مقصد تھا اس مسئلے میں تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے آگے کہتے وکارت نہ بلکہ آگ جو ہے وہ اس کی کعبہ کی کچھ جو کپڑا تھا اس میں لگ رہی تھی پتپن جہاں تو اس کی گرمائش سے کچھ جو پتھر ہیں ان کو گرمی میں جمی وہ پھڑ گئے اس کی وجہ سے خالی کعبہ کا ایک حصہ جو ہے وہ مجبور ہوا تھا تو یہ مسئلہ محترم سننا مطلب نے ثابت کیا ہے اور یہ جو اشارہ جس سے میں نے آپ کو بار بار ذکر کیا ہے وہ دو بار ہوا ایک کے دور میں ہوا اور دوسرا دور میں سب آتا ہے دو بار آتا ہے تھا اس پہ یہ جو چیزیں تھے ماسٹر کا شیخا کا ردور محمد شیبانی کا اس میں انہوں نے یزید کے حوالے جو جو اعتراضات ہیں ان کا تفصیل جائزہ لیا ہے ہر چیز کی دلیل ساتھ مساوی سے بحث کری ہے حریف القعبہ کے نام سے اس کا آخری حصہ ہے جس میں سیٹ نے ساٹھ ستر سفار کے اوپر اس مسئلے کی تمام رائے کو جمع کیا ہے اور خلاصہ جو ہے وہ یہی بات بیان کری ہے کہ وہ مقصد خانہ کعبہ بالکل نہیں تھا کسی قرشی کا یہ مقصد کبھی نہیں رہا کسی مسلمان کا مقصد کبھی نہیں رہا وہ لوگ ہمارے مقصود تھے تو یہ آخری بات چیت ایک بات میں کہنا چاہوں گا آپ اجازت